کیا جائے گا اسی کو یوم القیامہ اسی کو یوم الحساب کہا جاتا اسی کو یوم الدین کہا جاتا ہے یعنی زندگی بھر کے انسان کی زندگی بھر کے اعمال اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینا ہے جیسے کہ آپ حضرات نے سنی ہوگی حدیث نبی علیہ السلام صاحب نے شاہ فرماتے ہیں لا تزولا قدم ابن آدم ہت عش الحم سن قیامت دن حشر کے میدان میں کسی انسان کا قدم ایک انچ بھی نہیں سرک سکتا آگے پیچھے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب جواب نہ دے دے نمبر ایک ان عمر ہی فیما اپنا زندگی اس نے کہاں کہاں صرف کیا ہے پچاس سال سات سال سو سال ستر سال جو زندگی ملی تھی اس زندگی کو تو نے کہاں صرف کیا ہے اور کہاں کہاں یہ زندگی تیری ختم ہوئی زندگی کا حساب کتاب دے دینے کے بعد پھر دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی فیما اچھا بتاؤ جوانی تمہاری کہاں صرف ہوئی ہے نمبر تین وہ امال ہی من نسبہ یہ تیرے پاس جو مال تھا مال کو تو نے کہاں سے کمایا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے اور نمبر چار وہ سیما ان مال تیرے پاس جو آیا تھا اس کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے اور آخری اور پانچواں سوال ہوگا ان علم ہی مادا گا سیما علما جو تمہارے پاس علم تھا جو تم نے سنا اور سیکھا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا ہے یہ پانچ نہایت اہم سوال ہیں اور جس دن یہ پانچوں سوال کیے جائیں گے اسی کو یوم الحساب اور یوم القیامہ کہا جاتا ہے اب حساب کتاب کے بعد ہر انسان کو اپنے اپنے عمل اور اپنے اپنے کردار کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے بدلا دے گا ہم مسقال غرطین خلر رحی ریاں عمل مسفار غرطین شررہ جس نے نیک اعمال کیا ہوگا گھر کے وہ ذرہ برابر ہو اپنی آنکھوں سے اس کا اچھا بدلہ دیکھ لے گا وہ میامل مل مسفال شرا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا اپنی آنکھوں سے برا بدلا دیکھ لے گا ڈومو کی اور بھلائی کا انجام پھر اللہ رب العالم فیصلہ کر دے گا فریق فی جنت و فریقوں کی شعیر ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ان خوش نصیب گروہوں میں شامل کر لے جن کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ ملے گا اور اللہ رب العالمین کے صبر و کرم سے وہ جنت میں جائیں گے اسی جنت کا تذکرہ اس آیت میں ہے ان الذین آمنوا الصالحات کانت اے لوگوں جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کا ٹھکانہ جنت سردوش ہوگا خالدین فیہا پھر اسی جنت میں وہ رہیں گے لا ہو عنہا ہا کبھی اس جنت سے نکلنے کا ان کا دل نہیں چاہے گا اتنے مزے اتنے عیش اور اتنی خوشحال زندگی ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوگی کہ لا یا نانا ہی والا کبھی جنت کو چھوڑ کر کے ایک لمحے کے لیے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے اور نہ خواہش و تمنا ہوگی میرے بھائیوں یہ جنت بڑی اہم چیز ہے یہ جنت کس کے لیے ہے جنت ان کے لیے ہے جو اپنے اندر تقوا پیدا کریں اپنے کردار و گفتار کو درست رکھیں اپنے چار چرن کو صحیح رکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں حقوق اللہ حقوق العباد کا ادا کریں اپنے ماں باپ کے حقوق اپنے نفس کے حقوق اپنے بیوی بچوں کے حقوق اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے حقوق تمام حقوق چاہے اللہ ہو یا حقوق العباد ان تمام چیزوں کا جب انسان ادا کرتا ہے اسی وقت اس کے نصیب میں جنت ہوتی ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رب العالمین نے ساتھ مایا سورت الراڑ آیت نمبر تینتیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید دل مت مثل الجنت او عید مت تجرین انتہا دار رب الوہا تر کا ایک بدار وہ اب دل کا سرین انہار رب العالمین فرماتے ہیں مثل الجنت التی عید متکر اے لوگوں جنت کی خوبی اے جس سے جنت کا وعدہ سے کیا جا رہا ہے مسل التی اوزل متقون متقون سے جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی خوبیاں کیسی ہوں گی رب العالمین نے فرمایا اس اسل انہار پہلی خوبی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو جنت اللہ رب العالمین نے متقین کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی بڑی خوبی یہ ہوگی تجری انتہا چہل انہار اس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی نہریں جاری ہوں گی اور نہریں بھی کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد بنواتے ہیں صورت محمد کے اندر الجنتی التی او عید المتقون اے لوگوں اس جنت کا مثال اس جنت کی خوبی اور اس جن جنت کی صفات یہ ہے جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے کیا ہے کسی ہاں انہار غیر آسن اس کے اندر چار قسم کی نہریں بہتی ہوگی نمبر ایک غیر آسن ایسی نہریں ہوگی جو پانی کی بہتی ہوگی اور پانی اتنا اچھا ہوگا اور ایسا پانی ہوگا جس کا نہ کبھی رنگ بدلے گا اور نہ کبھی اس میں بات آئے گی اور نہ کبھی خراب ہوگا اور دوسری نہر کیا ہے اللہ اکبر دوسری نہر وہ انہار اور دوسری جنت جو ملے گی نہ نہر کی جنتوں کو ملے گی جنت میں وہ دودھ کی نہر ہوگی اور دودھ بھی کیسا کام ہو کبھی اس دودھ خراب نہیں ہوگا نہ اس میں کھٹا پن آئے گا نہ کبھی وہ خراب ہوگا نہ کبھی اس میں بدبو آئے گی اور نہ کبھی ان سے دیکھنا پڑے گا یا دیکھو پینے کے لائق ہے یا کہ نہیں وہ تمہ نمبر تین تیسری قسم کی نہر ہوگی وہ انہار ویج ایسی نہر ہوگی تیسری جو شراب کی ہوگی لیکن شراب دنیا والی بدبودار نہیں کی پینے کے بعد انسان گٹر میں گر جائے اور پینے کے بعد انسان اپنی ماں بہن کو بھی استعمال کرے عقل کھو ڈالے اللہ رب العالمی نہ اس کے اندر کوئی تکلیف ہوگی نہ انسان کا سر ہونے گا نہ انسان کو چکر آئے گا نہ انسان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوگی نہ وہ شداؤں آدھا لینگ رسول نہ سر میں درد ہوگا نہ ان کو چکر آئے گا نہ ہو سواد خراب ہوگا نہ شار دین بس پینے والوں کو بے انتہا مزہ اور لذت محسوس ہوگی نمبر چار کی چوتھی مرض ہوگی وہ اصل مصفا رب العالمین فرماتے ہیں صافترے شہد کا نہر ہوگا یہ ایک جنتی کو چار قسم کی نہر پانی ایک نہر پانی کی اللہ ہوگا پانی کی دوسری جو ہوگی دودھ کی تیسری جو ہوگی شراب کی اور نمبر چار شہد کی لیکن یاد رکھو یہ نہریں جو ہے دودھ کی پانی کی شہد کی شراب کی یہ صرف نام سن لو ورنہ یہاں کی پانی یہاں کے دودھ اور وہاں کے دودھ میں اتنا بڑا فرق ہوگا اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رما کہتے شیو نام ایک ہوگا ورنہ دونوں کی تاثیر دونوں کے بنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا ایک چیز اور بتا دی ان چار نہروں میں ایک نہر میرے دوستوں کس کی ہوگی شراب کی لیکن کس کے لیے کس کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو شراب سے بچائے دنیا میں اپنے آپ کو شراب سے بچائے اگر دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو شراب سے نہیں بچاتا اور شراب دنیا میں پی رہا ہے تو اس کو یہ نہر نصیب نہیں ہوگی اب اس کو کون سی نہر ملے گی وہ بھی بتا دینا ضروری ہے کیوں کافروں کا طریقہ تھا یہودیوں کا طریقہ تھا مشرقوں کا طریقہ تھا شراب نوشی لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ شراب میں بے امتحان مبتلا ہوا ہے وہ اپنا انجام سن لے اے اگر انسان پرہیزگار ہے متقی ہے تو من خمر ہار ہم اے شراب کی نہر ہوگی بڑی لذت آئے گی پینے والوں کو اور اگر کوئی دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو کیا دنیا کی گندی عورتیں حرام کار عورتیں جامع عورتیں بدکار عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جب داخل کرے گا ان کے مخصوص مقام سے جو خون اور پیس اور گندی چیز بہ کر کے اکٹھا ہوگی دنیا میں شراب پینے والوں کا وہی پانی ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ ہے میرے بھائی چار قسم کی نہریں اور نہریں تو ایسی ہوگی اللہ اکبر انہیں سور اللہ کے سلام فرماتے ہیں یہ جو چار قسم کی نہریں ہیں جنت کے اندر وہ بھی معمولی قسم کی نہیں وہ دنیا کی نہروں کے مانند نہیں آپ نے ساتھ میں ان کا جو کارنس بنا ہوگا وہ ہیرے جواہرات یہ آج کے سیمنٹ کے تابو لوہے اور تابے اور آج کے اسٹیل کی گاڑیاں نہیں لگی ہوگی فرماتے ہیں او یاسوس ہیرے اور جواہرات سے ان کے کارنش بنے ہوں گے اور ایک ہیرے کو ایک یاقوت کو ایک موتی کو دوسرے موتی سے چپکانے کے لیے جو مسالہ استعمال کیا جائے گا وہ چونا اور اسٹیل نہیں ہوگا اور فرمایا وہ مشکل اندر ہوگا اللہ اکبر پھر نبی سامنے ساتھ ہمایا وہ تو ہاں اور وہ جو اور اس کی زمین جو ہوگی آسان فرماتے ہیں وہ جنت کی جو زمین ہوگی پانی کو ایک مطلب اس نچنے پی لیا پیاس نہیں لگے گی اللہ اگر آپ سا کر جو اس کی زمین ہوگی بظاہر دیکھنے میں مٹی ہوگی لیکن مٹی نہیں اللہ نے اس کو زعفران سے بنا رکھا ہوگا یہ تو جنت کی نہریں ہیں اب آئے اللہ فرماتے ہیں یہ تو جنت ہے اوکو لوہا ڈائم اوکو لوہا دائم اور جنت کا جو کھانا اور گنا ہوگی اور جنت کے جو پھل ہوں گے جو میرے گاس جو جدائے ہوگی او کو لوہا وہ دائمی ہوگی کبھی نہ سڑے گی گرے گی اور نہ تو کبھی وہ ختم ہوگی وہاں کبھی قحط نہیں پڑے گا کال نہیں آئے گا وہاں کوئی کوٹا سسٹم سے گلہ راج ملنے کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی جنت نبی علیہ صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث برابر سنا ہوگا وہ جنت کی جگہیں اور جنت کے میوے دان اور جنت میں کھانے پینے کے سامان ہوں گے سورہ رات کی میں اللہ فرماتے ہیں وہ کلو حاصد وہ داروی ہوگے کبھی نچلے والے نہیں ہوگے اس کا اندازہ صحیح بخاری اور مسلم کو اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام زمانے میں سورج گرہن لگا سورج گرہن لگا ایس نبی علیہ السلام نے نماز کو سور شروع کی ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اچانک نبی علیہ السلام کو ہم لوگوں نے دیکھا آپ قدم آگے بڑھائے اور معلوم بڑھا کہ کوئی چیز آپ توڑنا چاہتی ہے اور کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی آپ اس کو توڑ لیں گے لیکن اچانک آپ پھر پیچھے کی طرف ہٹے معلوم پتا کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہی ہیں کہتے ہم لوگوں نے دیکھا معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ کوئی چیز لپک رہے توڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے اچانک آپ پیچھے کی طرف بچ رہے ہیں معلوم پڑتا ہے کسی چیز سے بچ رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا یار آج تو ہم نے آج تو وہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے نماز کے اندر جو آج تک کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا آپ نے ساتھ رمایا تم لوگوں نے ہم کو آگے پڑھتے ہوئے دیکھا تل جنتا تل جنتا ہم کو آگے جو تم لوگوں نے بڑھتے ہوئے دیکھا وہ یہ تھا کہ تم ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دکھلائی اور جنت کے درختوں کا ہے وہ ہوا میں چاہ گیا اور میں سوچا کہ پکڑ کے ایک گچھا توڑ لوں انگور کا ایک گچھا میں توڑ لوں لیکن جیسے میں آگے بڑھا تو میرے اور اس کے درمیان اللہ نے حائل اور ڈال دیا اور اس لیے میں پیچھے ہٹایا لیکن یاد رکھو ولدی نفسی بے ادھی جنت کے پھل کی خوبی ہے وہ آپ میرے ساتھ ولبی نفسی بےد ہی بقیت دنیا اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا آ گیا ہوتا اور میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک تم لوگ کھاتے رہتے لیکن وہ ختم ہونے والا نہیں تھا یہ ہے جنت کا پھل میرے بھائی وہ وہاں دائن وہاں کے کھل وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں دائیں کبھی خراب ہونے والی نہیں اور نہ کبھی مٹنے والی ہے ایک دوسری حدیث حضرت بن اللہ رضی تعالیٰ رما سے مرضی ہے حضرت امام ابو رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے لوگوں میں نماز کو سونپ کر رہا تھا ہمیں جنت دلائی گئی اور ہم نے جانت اندر ان کو دن ایک گچھا بھر کر دیکھا اور میں نے سوچا میں اس کو توڑ لوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ ایک گچھا جنتی درخت کا درخت کا پھل ایک گچھا میرے ہاتھ میں آ گیا ہوتا تو سو مل ہو سوئن اور سما کارا رہے قسم ساتوں اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات قیامت تک کھاتے رہتے اس میں سر برابر کمی ہوا ہونے والی نہیں تھی میرے بھائیوں کو لوہا دائم وہ کو لوہا دائم نے جنتیوں کے خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا اے جنتی کھائیں گے جنتی پیئیں گے جنتی لباس استعمال کریں گے لیکن الحمدللہ کوئی چیز اس میں کمی واقع نہیں ہوگی جی کیا کریں جانتے ہیں آپ کچھ آواز نہیں جا رہی جاری کوئی بات نہیں نبی علیہ السلام نے شاخر فرمایا اللہ ہو میرے بھائی ہو اجنتی کھائیں گے جنتی پیئیں گے اور جنتی محنتیں استعمال کریں گے ان کو نہ پیشاب کی ضرورت پڑے گی نہ ہم نام کی ضرورت پڑے گی لوگوں نے کہا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے جس کے کھانے کے بعد انسان کو ہم نام کی ضرورت نہ پڑے وہ کون سا پانی ہے جس کے پینے کے بعد انسان کو ہم نام کی ضرورت نہ پڑے آپ نے ساتھ ہمارا جنتی بیکار لیں گے اور ساری حالت ان کی پوری ہو جائے گی اور جنتی ہے جنتی ایسا ایسا جب پیٹ بھر جائے گا کلا حاجت کا وقت ہوگا ان کے بدن سے اے کی خوشبو اٹھے اللہ اکبر پسینہ نکلے گا اور ساری حاجات ان کو پوری ہو جائے گی حضرت سید رضی اللہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بدبخت شیطان یہودی دوڑا نبی علیہ السلام کے پاس آنا اور اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ابل قاسم اے ابو قاسم یہودی سمجھتے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن رسول اللہ کہنے میں اپنی عزت سمجھ کرتے تھے اسی لیے کہا ابل قاسم اور پھر میں بتا بتا کیا کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جو ایمان لائے جو اختیار کیے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا پینا دے گا آر بنا نشیب ابھی سن لے یہودی اس سال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہی رجنا لو تعمیر ہو لو تامن منهم قوة مئة رجل و سر میں شہمت اے یہودی تو ہے کیا سمجھا ہے جو ہم پر ایمان لائے تکوا اختیار کیے جو ہمارے امتی بن گئے جو مسلمان ہو گئے جنت میں اللہ ان کو کھانا دے گا پینا دے گا اور تو نے کیا سمجھا ہے اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک مسلمان جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کھانے کی پینے کی جمع کی سے ملنے کی اور خواہشات کی ایک طاقت نہیں بلکہ ایک امتی کو ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ سو مردوں کی کھانے پینے کی قوت عطا کرے گا تم نے کیا سمجھا ہے تمہارے نصیب میں جنت نہیں یہودیوں تو تم نے ہمارے امتوں کو بھی ویسے سمجھا ہے ہمارا ایک امتی اگر جنت میں گیا تو اس ایک امتی کو سو مردوں کے کھانے کی طاقت سو مردوں کے پینے کی طاقت سو مردوں سے بیوی کے پینے کی طاقت اور سو عطا کرے گا لیکن یہودی بڑا شاطر تھا اور نمبر ہی میں سے تھا اس نے کہا اچھا ہم تو سمجھتے تھے پھر ایک آدمی کا کھانا ملے گا دو کو ملے گا تین کا ملے گا اب آپ ذرا بتائیں آپ کے کہنے کے مطابق آپ کا ایک مسلمان جنت میں جائے گا تو سو مردوں کے برابر کھانا کھائے گا اور سو مردوں کے برابر پانی پیے گا ایک مردوں کے برابر کھانا کھاتے ہیں تو دن میں دس مرتبہ ہم نام جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے مطابق سو مردوں کے برابر کھائے گا تو چاہے ہم سفید جنت تو نہیں وہ جنت جنت ہی نہیں ہوگی جہاں ہم نام بنا ہو اب آپ امتی آپ کے کہنے کے مطابق سو مردوں کے برابر کھائے گا تو کبا حالت پوری کرنے کے لیے کہا جائے گا جنت پہ تو ہم نام نہیں بنے گے تو اگر ہم نام بنا ہے تو جنت جنت ہی نہیں قوت سے پکڑا اب یہودی کا اٹھا آج اگر یہ سنو ہمارے اوپر کی جن کو ہم جنت کا وعدہ دے رہے ہیں اگر وہ جنت میں جائیں گے سو مردوں کا کھانا کھائیں گے سو مردوں کے برابر پینے کی صلاحیت ہوگی سو مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا یہی بات وہ تکون وہ تکون حاجت وہ ان میں کسی کو حادث آئی حمام کی ضرورت پڑے گی اللہ حضر تو آپ نے ایسا کمایا ان کو حمام کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ کیا ہوگا یہ فیض امین جو نو دہی تری جس طرح سے مشک امبر کی خوشبو ہوتی ہے دنیا میں ایک مشک امبر سے ہزاروں گنا زیادہ خوشبو ہوگی جب ان کو ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ ان کے بدن سے پسینہ نکالے گا اور پسینہ نکلتے ہی ساری ان کی تکلیفیں حد پوری کرنے کی دور ہو جائے گی اور چرا برابر بدبو یا گندھ کا کوئی سوال نہیں یہاں تک کہ ان کے اس پسینے میں مومن کا پسینہ ہے وہ جنتی کا پسینہ ہے متقی کا پسینہ ہے اس لیے جنت میں ان کے پسینے میں جو خوشبو ہوگی وہ دنیا کی کسی مشکل عمل میں بھی نہیں پائی جا سکتی میرے بھائیوں ہم ہوٹل اوی یہ بھی شدید اور میدان سے کر کے واپس چلا گیا کوئی جن اور جنم سم جنگ تلتی کوئی تجری اللہ بڑے متونی دائ تلح وہاں جو کھانا پینا ملے گا وہ دائمی ہوگا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت کا مستحق بنائے اکول کو لہٰذا اللہ واتوب الیہ الحمد للہ وسلام الدین صفا اما آباد لیکن یہ جنت یہ جنت ہمارے بھائی تو سوچتے رمضان کو روزہ رکھ لیا گیارہ مہینے کے لیے فرصت مل گئی جنت کے ٹھیکیدار بن گئے اور رمضان کے بعد ہم مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں کس کے لیے جنت ہے جنت کس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا دیش سن ترمی کی حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ نما انو حدیث کے راوی ہیں اللہ سن نے فرمایا اے لوگو سن لو من خاف فقد ادلجا ومن ادلجا فقد بلغ المنزل الا ان صلاه الله غاليه الا ان صلاه الله غاليه الا ان صلاه الله غاليه الا ان صلاه الله هي الجنه او كما قال رہے پاکستان یہ جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا ہے صرف ایک مہینے رمضان کرے رکھ لیا وہ بھی انتیس کا چار نکلا چلو جان چھٹی ایک دن مصیبت سے بچ گئے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں پھر ذرا سنو نبی ریساف فرماتے ہیں مسلمانوں سن لو اللہ اے لوگ من خاص اد لگا لگا فقد بادا کالی مندر اے لوگ یاد رکھو تم ایک گاؤں کے اندر موجود ہو اور گاؤں کے لوگوں کو کسی نے اطلاع دیا ایک بہت بڑا دشمن بہت بڑے گا اور بہت بڑی فوج کے ساتھ شہر کو لوٹ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں شہر کے باہر اور سورج غروب ہونے اور اندھیرا ہونے کا وہ انتظار کر رہے ہیں آپ نے ساتھ رمایا گاؤں اور شہر کے لوگوں کو جب یہ پتا چل گیا کہ ڈاکو اور چور دشمن کام ایک فوج لے کر کے شہر کے باہر اس شہر کو لوٹ لینے مردوں کو قیدی بنا لینے عورتوں کو بادی بنا لینے سارے مال و دولت کو لوٹ لینے کے لیے تیار ہے اور رات کے اندھیری اور تاریخ ہونے کا تاریخی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے سورج گرو ہو اندھیرا چھا جائے اور پورا پورے کا پورا لشکر شہر پر حملہ کر کے سب کو لوٹ لے آپ ہمارا من من خواب اب اگر کوئی عقل مند انسان رات ہونے کا انتظار نہ کرے جیسے اسے پتا چل گیا کہ دشمن لوٹنے کے لیے آ چکے ہیں اگر وہ انسان کو جو انسان فوراً اپنی جان اپنا مال اپنے اہل ویال کو لیا اور سورج گرو ہونے سے پہلے پہلے اس شہر کو پار کر گیا امن امان کی جگہ پر پہنچ گیا آج فرمایا فخر پر اگلے منزل وہ انسان اپنے مال کو بھی بچایا اپنی جان کو بھی بچایا اپنی اولاد کو بھی بچایا اور اپنی عیص کو بھی بچایا کیوں اس نے وقت سے پہلے دھمنا کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ بچا کر کے نکل گیا آپ نے ساتھ سمایا اور اگر کوئی بدمخت ہے کوئی بات نہیں میں زندگی بہت لمبی ہے بعد میں دیکھ لیں گے وقت گا تو نہیں کرتے گے یہ سوچ کر کے خبر دینے والے کی خبر پر شہر کے باہر نہ گیا بلکہ وہی موجود رہ گیا اپنی بیوی اپنے بچے اپنے اہلوان اپنے اپنے مال دولت کے ساتھ شہر میں موجود رہ گیا سورج گرو ہوا تارا کی جا رہی ہے اور وہ بے بیوقوف شہر سے باہر جانے کے بجائے آئے گا تو دیکھا جائے گا آئے گا تو دیکھا جائے گا بڑا شانت ہے دشمن ادھر سے آئے گا ہم اندھیرے میں کہیں بھی جا کر کے چھپ جائیں گے یہ سوچ کر کے شہر میں رہ گیا باہر نہ نکلا نبی علیہ سامنے ساتھ رماتے ہیں دشمنوں کے سر میں آیا بیوی کو بازی بنا لیا اس کو غلام بنا لیا بچوں کو قید کر لیا جان مان لوٹ لیا عزت بج گئی اور دنیا اور بنایا تماشا اور ساری اس کی جائیداد برابر کی ختم ہو گئی وہ کامیاب نہ ہوا کامیاب وہ ہوا جو وقت سے پہلے شہر سے باہر نکل گیا آپ نے ساتھ سمایا ایسے ہی یاد رکھو اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو نہیں پچیس دن کے بعد ابھی زندگی بہت باقی ہے دیکھا جائے گا حج فرض ہے نہیں ہو اور فلاں کاروبار بڑھا لیں اور بچے کو پیر پر کھڑا کر لیں ہے بغیر کسی عمل اور تیاری کے ملک الموت آئے روح قبض کریں گے اس انسان کا ٹھکانا جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ نے ایسا میں اللہ اللہ سن ان سا اللہ غالیہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان فری میں نہیں ملتا اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ اللہ غالیہ سن لو کان کھول کر کے اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان made in Korea made in Japan made in China made in امریکہ نہیں ہے اللہ اللہ غالیہ اللہ کا سامان بہت کی ہے اللہ کا سامان کیا ہے اللہ صلاح اللہ جنت اللہ کا سامان جنت ہے جنت بہت مہنگی ہے امر کیسی زندگی بنتی ہے جنت جنت بھی جہنم بھی یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میرے بھائی نے دنیا کا سب سے قیمتی سامان جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے جنت و جہنم کی بکنگ سے ہے دنیا اللہ اکبر وہاں پھر ہم کی ضرورت نہیں ہے جنت کی قیمت کیا ہے اے اے اللہ جنت اور جہنم کی بکنگ آفیس یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے عمل دینا پڑے گا میرے بھائیو یہ جنت اتنی شان اور سوال یہ ہے ایک اس کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا اور عزت للمتقین اے لوگوں یہ جنت مستقیم کے لیے تیار کی گئی ہے مستقیم جس کو کہتے ہیں جو اللہ کے در سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اللہ کے در سے برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے در سے نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے در سے پچوتا نماز کی پابندی کرتے ہیں اور عزت مل مستقین یہ جنت مستقیم کے لیے تیار کی گئی ہے کے لیے رمضان کا روزہ جو ہم پر فرق قرار دیا گیا تھا اسی لیے ہم لوگ متقی بن جائیں گے کسی کو مسلمان تما کسی بارے لگی امن کر کچھ لال نہ اے لوگوں روزہ تم پر فرق قرار دیا گیا ہے تاکہ تم کو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے مستقیم کے لیے جنت ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے نہیں آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ الجنت الجنت التي التي المتقون المتقون مسلطل للمتقين جہاں جنت کے بارے میں آیا اللہ نے فرمایا ہم نے جنت تیار کیا ہے متقین کے کے لیے لیے اللہ ہمارے اندر تقوا پیدا کر دے تاکہ جنت کے ہم مستحق بن جائیں انہیں عالمین ہم نے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے بچا دے جو مشکلات میں ہیں ان کے مشکلات کو دور کر دے رب العالمین ہم جو دین دور ہے اللہ انہیں دین کے قریب کر دے جیسے رمضان میں اللہ آپ نے ان کو مسلمان بنا رکھا تھا اور مسلمان بنے تھے رمضان کے بعد ان کو اسلام پر اپنی اطاعت عبادت پر اپنی فرما بازاری پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سے ہر مسلمان کو تکوا عطا فرما رب العالمین ہم نے ہر مسلمان کو صالح بنا دے الہ العالمین ہم نے سے اے اللہ ہم میں سے ہر انسان کو تکوا اور صلاح نصیب فرما اما عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکمران شیخ خلیفہ اور ان کے اخوان ان کے ساتھیوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما صحت اور عافیت میں رکھ ان سے دین کا قوم کا نیت کا کام لے ان کو ہر ایسے کام کی توفیق دے جس میں ہماری بھلائی ہو ملک کی قوم کی ملت کی دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ امن و وہاں نصیب فرما جہاں کہے تھے اللہ وہاں بارش برسا دے جہاں سیلاب ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو